اسحاق بن ابراہیم حنزلی نے بیان کیا کہا میں نے عبداللہ کے اصحاب یعنی شاگردوں میں سے ایک سے سنا کہا ابن مبارک نے فرمایا بقیہ اچھا آدمی ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ ناموں کو کنیتوں سے بدل دیتا ہے اور کنیتوں کو ناموں سے وہ ایک زمانے تک ہمیں ابو سعید و حاضی سے روایتیں سناتا رہا ہم نے اچھی طرح غور کیا تو وہ عبدالقدوس نکلا صحیح مسلم حدیث نمبر اکاسی